لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم عظيما لیکن ان میں سے علم راسخ رکھنے والے اور ایماندار لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں انہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام سالبہ بن سعید زید بن سعید اور اسد بن عبید کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے یہودیت سے طائب ہو کر اسلام کو قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت آخری رسول تسلیم کر لیا تھا راسخن فی العلم پر سرال عمران کی آیت سات کے ضمن میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے اور مومنون سے مراد یا تو اہل کتاب کے مومنین ہیں یا مہاجرین و انصار یا وہ تمام لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے